جوڑی جو پورے دین پر چلے گا اللہ رب العزت اسے کامیاب فرمائیں گے ساز و سامان تھوڑا ہو چیزیں کم ہوں مال دولت کم ہے گھر چھوٹا ہے مشقت والی زندگی ہے لیکن یہ انسان کامیاب اور دین پر نہ چلنے والا یقیناً ناکام ہے دین پر نہ چلنے والا دین پر عمل نہ کرنے والا یقیناً ناکام ہے چاہے وہ مال دولت اس کے پاس زیادہ ہو چاہے بڑا گھر ہو بڑی سواری ہو اور پیسے کی پونڈس کی ریل پیل اس کے پاس کچھ بھی ہو ناکام اس وقت نظر آ رہا ہے کہ بہت مزے میں ہے بہت ٹھاٹ باٹ کر رہا ہے لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ اگر اس سے اندر کی بات پوچھی جائے اگر اس سے دوستی لگا کر تعلق جوڑ کے اندر کی بات پوچھی جائے تو یقیناً وہ یہ کہے گا کہ جتنا پریشان میں ہوں کوئی نہیں یہ ایک الگ بات ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ دین پر نہ چلنے والا انجام کے اعتبار سے یقیناً نہ وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا یہ حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے پھر دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اتارا اور دین بہت آسان ہے مشکل نہیں دین عین فطرت کے مطابق ہے دین عین فطرت کے مطابق ہے دین آسان ہے دین میں کامیابی ہے اور دین بہت آسان ہے اور دین کو چھوڑ کر دین کو چھوڑ کر انسان کی زندگی بھی تنگ ہوتی ہے اور انسان پریشان بھی ہوتا ہے اور انجام کے اعتبار سے ناکام ہوتا ہے دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ دین پر چلتا ہے یا اپنی خواہشات پر چلتا ہے دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلتا ہے یہ اختیار ہے جانوروں کو اختیار نہیں ہے جانور آپ دیکھیے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری گائیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے کارڈ اور بورڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے مظاہرہ کر رہی ہیں کہ ہم گھاس کھاتے کھاتے تنگ آ گئے لہذا ہماری خوراک بدلی جائے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بلیاں بہت ساری جمع ہو گئیں اور انہیں کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے یہ گوشت اور چھیچڑے کھاتے کھاتے ہم بس اب تھک گئے ہیں لہذا ہماری خوراک بدلی جائے کبھی نہیں جو اللہ نے ان کی ایک خوراک رکھی ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یا حلال جانوروں کے ذبح ہونے تک ایک ہی خوراک ہے ان کی ایک ہی خوراک ایک زندگی ہے ان کی ایک رخ پہ زندگی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے دن ہوتا ہے رات ہوتا ہے ان کی ایک رخ پہ زندگی اسی پہ چل رہا ہے انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کے لیے نعمتیں بھی بہت ساری عطا فرمائی ہیں کھانے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے آپ کھانے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے سردیوں کی سبزیاں اور گرمیوں کی سبزیاں اور سردیوں کے پھل اور گرمیوں کے پھل اور اور انسان گوشت کھانے پر آئے اللہ تعالیٰ نے بکری کا گوشت بکری کا گوشت دیا گائے کا گوشت دیا اور عرب کے ملکوں میں اونٹ کا گوشت دیا اب تو ہمارے ملکوں میں بھی اونٹ ذبح ہونے لگا اونٹ کا گوشت استعمال ہونے لگا ورنہ پہلے تو عربوں میں ہی ہوتا تھا ہمارے یہاں تو اونٹ کا تصور بھی شاید نہیں تھا پتہ نہیں یہاں اونٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ذبح ہوتا ہے نہیں ہوتا پاکستان ہندوستان میں پاکستان میں تو خاص طور سے اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت بہت زیادہ اس کا رواج اور اس کا بڑھتا جا رہا ہے تو خیر بکری کا گوشت گائے کا گوشت اونٹ کا گوشت مرغی کا گوشت پھر یہ سب گوشتوں سے آپ نے کہا بہت کھا لیے چلو اب پرندوں کا شکار کر لو پرندہ گوشت کھا لو پرندے بدارے ملتے ہیں بٹیر مل رہے ہیں تیتر مل رہے ہیں فلاں مل رہے ہیں وہ کھا لو گوشت سے آپ تھک گئے ہیں تو سبزیاں لے لو سبزیاں بھی ماشاءاللہ سبزی والے نے اپنی دکان سجا کے رکھی ہوتی ہے کہیں گوبھی رکھی ہوئی ہے تو کہیں آلو تو کہیں شلجم تو کہیں مٹر قسم قسم کی سبزیاں ہیں پھر دالیں آپ دکان پہ چلے جائیے ہمارے یہاں تو جنرل اسٹور کہتے ہیں کرانہ کہتے ہیں یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جنرل اسٹور کہتے ہیں یہاں پر جنرل اسٹور ہی ہوتے ہیں چھوٹی دکان ہے جنرل اسٹور ہے بڑے مال ہیں ہر قسم کی دالیں مل رہی ہیں چنے کی دال ہے مونگ کی دال ہے مسور کی دال ہے ایک دال پکا لیجئے پھر دوسری دال پکا لیجئے دو دالوں کو ملا کے پکا لیجئے چار پانچ دالوں کو ملا کے پکا لیجئے چاول پکائیے دال ڈالیے کتنی نعمت اللہ نے فرمائی ہماری ہیں انسان کے لیے یعنی یہ فرمایا فرمایا گیا علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں بہت تھوڑی چیزیں حرام کی ہیں زیادہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور بہت تھوڑی حرام کی ہیں اور یہ انسان کتنا ناشکرہ ہے یہ انسان اللہ کا کتنا ناشکرہ ہے اتنی نعمت اللہ نے عطا فرمائی حلال پھر اس کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے اب یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تھوڑی سی اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے دیکھو یہ حلال کی فہرست ہے اور یہ تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں یہ میرے حکم ہے کہ ان میں سے جو چاہے کھا لو جو چاہے استعمال کر لو لیکن دیکھو اس کے قریب بھی نہ جانا شراب کے قریب نہ جانا جوئے کے قریب نہ جانا کہ شراب جو ہے کیا فرمایا کہ سارے گناہوں کی جڑ ہے شراب فرمایا کہ ساری گناہوں کی جڑ ہے شراب کے قریب بھی نہ جانا جوئے کے قریب نہ جانا کھانے پینے کی تھوڑی سی چیزوں کو حرام کر دیا باقی نعمتوں کی فہرست بنی ہوئی ہے یہ بھی کھا سکتے ہو یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ اللہ نعمت عطا فرمائی لیکن انسان بڑا ناشکرہ ہے کہ جانوروں کو تو ایک ہی اللہ نے خوراک دی اور انسان کو بے شمار خوراکیں دیں اور پھر بھی یہ حرام کی طرف جاتا ہے کتنا ناشکر ہے تو دین اللہ نے کامیابی کے لیے اتارا دنیا خط کی کامیابیوں کے لیے اور دین کو اللہ نے آسان بنایا شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے وہ ہم کو الٹی بات سجھاتا ہے جیسے کہ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ جینا و علیہ صد السلام اور ہماری اماں جان حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں جو چاہے کھاؤ خوب لذتیں اٹھاؤ جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں بس ایک میرا حکم ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ایک صرف ایک چیز سے منع کیا یہ درخت اس اس کو نہ کھانا باقی سب ہاں لیے حلال ہے جو مرضی کھاؤ شیطان نے کیا کہا اما ہوا کے ذریعے سے آیا آدم علیہ نبی علیہ السلام تو اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور یہ شیطان کا بڑا حملہ ہے جب دیکھتا ہے کہ مرد بات نہیں سن رہا گھر کا بڑا جو ہے بات نہیں سن رہا اب عورت کے ذریعے سے عورت کے ذریعے سے آ کے جو ہے اس کو بہکاتا ہے اور اس کو غلط راستے پہ ڈالتا ہے اور مرد کے لیے عورت کمزوری ہے ہمارے مولانا محمد احمد صاحب مدلاح فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے نکلنے کو ارادہ کرتا ہے نکلنے جانے لگتا ہے تو بیوی دو چار آنسو بہا دیتی ہے اور سب ختم کیسا ارادہ اور کیسا نکلنا سب تو کیا شیطان نے کیا کہا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں گا جس درخت کو آپ کھا لیں گے تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے آپ یا فرشتے بن جائیں گے حلد الکما کیا حلد الکما اعلی تلک شجرتی الا شجرت الخلدی و ملک اللہ بلا ہمیشہ رہیں گے جنت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے ملک مل جائے گا آپ کو کہیں آتا ہے کہ فرشتے بن جائیں گے آپ تو کیا حالانکہ ویسے تو اللہ پاک کا نظام اللہ پاک کی تقدیر مقدرات تھے لیکن ظاہر کے اعتبار سے جو جنت سے نکلنے کا ذریعہ بنا وہ درخت کھانا بنا اور شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ یہ درخت کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ یہی قیامت تک کے لیے شیطان کا بڑا حربہ اور بڑا دھوکہ ہے انسانیت کے لیے اور خاص طور سے ایمان والوں کے لیے کہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم بہت مشکل ہے اللہ کا حکم ماننا بہت مشکل ہے اور دیکھو اس میں یہ مزے یہ مزے یہ مزے اللہ کے حکم توڑنے میں مزے دکھاتا ہے لذت دکھاتا ہے دنیا کی راحتیں دکھاتا ہے اور اللہ کے حکم کی پورا کرنے میں مشقتیں تکلیفیں اور جناب بہت زیادہ زندگی کا گزار زندگی گزارنا مشکل دکھاتا ہے حالانکہ معاملہ الٹ ہے اللہ کے حکم پورا کرنے میں اللہ رب العزت نے جو سکون رکھا ہے جو سکون رکھا ہے اور جو اطمینان رکھا ہے اور جو انسان کی عزت رکھی ہے اور جو آپس کا جوڑ اور جو عمل رکھا ہے وہ اللہ کے حکموں کے توڑنے میں یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں بدمنیاں آتی ہیں دلوں کے توڑ آتے ہیں اور جو ہے پریشانیاں آتی ہیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے حکم کے توڑنے سے شیطان کیا دکھاتا ہے یعیدکم الفقر و فخر بالفحشاء شیطان تم کو فخر سے غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کام کا حکم کرتا ہے بے حیائی کام کر لو کو مزے اڑاؤ دنیا ہے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ وہ مرنا دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کیا استغفر استغفر اللہ علماء ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نیک کام کرتے ہوئے آدمی کو شروع میں مشکل لگتا ہے بہت مشکل لگتا ہے کیسے کروں کیا کروں سب لوگ کیا کہیں گے میرا مذاق اڑائیں گے یوں کہیں گے وہ کہیں گے لیکن جب نیکی کر لیتا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے اور گناہ شروع بڑا اچھا لگتا ہے گناہ شروع بہت اچھا لگتا ہے آدمی کو بڑی لذتیں نظر آتی ہیں اور جب کر لیتا ہے تو پھر آدمی کا دل پریشان ادھر شرمندہ ادھر شرمندہ کیا کروں مجھ سے کیا ہو گیا یہ مجھ سے کیا ہو گیا لیکن یہ بھی جب جب تک آدمی کی طبیعت میں سلامتی ہے جب تک آدمی کی طبیعت میں سلامتی ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر گناہ کرتا رہا اور توبہ نہ کی تو پھر وہ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لے معافی مانگ لے تو وہ دھبا وہ نقطہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے اور اگر پھر گناہ کر لیا تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنے گناہ کر لیے کہ دل سیاہ ہو گیا اب اس میں حق بات کوئی اثر نہیں کرتی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آدمی اس حد تک پہنچ گیا پھر اسے گناہ کرنے میں کوئی بے کوئی باک نہیں ہوتا کوئی خطرہ نہیں ہوتا گناہ کرنے کے بعد کوئی اس کو احساس نہیں ہوتا اب یہ کافی دور جا چکا اب یہ کافی دور جا چکا میرے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں دیکھیے اللہ رب العزت نے شاع میا کہ اللہ ربا میورب الصدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں یا اس کا لفظی ترجمہ کریں تو صدقے کو اللہ پالتے ہیں یوربی صدقات اللہ تعالیٰ صدقے کو پالتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جیسے تم اپنے کسی اپنی گائے کے بچڑے کو پالتے ہو پالتے ہو پوستے ہو ایسے اللہ رب العزت تمہارے صدقے کو پالتے ہیں اور کیا اشاعت مایا کہ صدقے سے اللہ بلا کو دور کرتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی بلا صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی ایسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور سود سے مال گھٹتا ہے اب یہ عام مشاہدے کے خلاف ہے شیطان کہتا ہے واہ پیسے رکھوا لیے بینک میں اور نہ نہ کوئی محنت کرنی پڑی نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑی اور مفت میں پیسے مل رہے لیکن اس کے بعد جو تباہیاں اور ہلاکتیں ہمارے وہاں ساتھی سنا رہے تھے پنڈی میں راول پنڈی میں ایک ساتھی تھے بہت زیادہ تبلیغ وقت تو نہیں لگا تھا لیکن تبلیغ سے محبت کرتے تھے نمازی آدمی تھے ان کا کارخانہ فیکٹری تھی ٹیکسٹائل مل تھی بڑی فیکٹری تھی اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا ہوا تھا ان کو کیا شیطان نے سجھایا ان کو انہوں نے کہا یہ مزدوروں کے جھگڑے آئے دن کے ان کے جو ہے مطالبے آئے دن کی ان کی ہڑتالیں کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے میں ان سب کو بیچتا ہوں اور یہ جو اس سے جو کروڑوں روپے ملیں گے وہ بینک میں رکھوا دوں گا اور مفت میں مجھے پیسے ملتے رہیں گے نہ کوئی مزدوروں کے جھگڑے نہ مشینوں کے مسائل نہ کوئی اور کچھ بھی نہیں بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہی محفوظ ہیں نعوذ باللہ وہی محفوظ ہیں اور اس کا نفع جو ہے وہ مفت میں آتا رہے گا کھاتا رہوں گا عیش کروں گا کیا شیطان نے سکھایا تو ایسے ہی کیا انہیں چند سال تو بہت زیادہ نہیں شاید دو چار سال یا پانچ چھ سال تو ان کے ایسے گزرے بڑے خوش میں نے کتنی سمجھداری کا کام کیا کتنی عقل مندی کام کیا حالانکہ زبردست احمق پانے کا اور بے وقوفی کا کام کیا کیوں اللہ تعالی سے اعلان جنگ سود لینے والے کے لیے اللہ تعالی کا اعلان جنگ ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَسُولِ اعلان جنگ جب اللہ تعالیٰ کسی سے اعلان جنگ کریں اب وہ کہاں پنپ سکتا ہے اور وہ کہاں پھل پھول سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی تباہی اور اس کی ہلاکت میں تو کوئی شک ہی نہیں رہتا یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کچھ تھوڑی سی اس کو مہلت دے دیں وہ مہلت بھی اس لیے دیتے ہیں شاید سنبھل جائے شاید اب جو ہے اپنی اس غلط حرکت سے اور غلط بات سے باز آ جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے اور صحیح طریقے پہ آ جائے یہ بھی مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ شاید شاید شاید تو وہ دو چار سال پانچ سال تو ان کے گزرے اس طرح پھر ان کا معلوم کس طرح سے تو اللہ جانتے ہیں سنانے والوں نے سنایا کہ ان کے نقصان ہونا شروع ہو گیا نقصان ہونا شروع ہو گیا نقصان ہونا شروع ہو گیا اور ہوتے ہوتے ایک دن وہ آیا کہ جو روٹی کھانے کے بھی محتاج ہو گئے وہ وہ فیکٹریوں کروڑوں کے مالک اب ان کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں تھی سب ختم سب ختم نظر آتا ہے شیطان دکھاتا ہے سبز باغ دکھاتا ہے بڑی ہری بھری جو ہے زندگی دکھاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ تباہی والی زندگی ہے اللہ کے حکموں کو توڑ کر تباہی والی زندگی ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر کے کامیابی والی زندگی دیکھیے شیطان دکھاتا ہے ارے محنت کرو پیسے کماؤ پھر ٹھاٹ کرو فیکٹری لگا لی بڑی دکان کھول لی کاروبار ہو رہا ہے ارے نماز کے لیے جاؤ گے تو وہاں نقصان ہو جائے گا یہ گاہک کھڑا ہوا ہے بڑا پرانا گاہک ہے بڑی بڑا مال لیتا ہے وغیرہ وغیرہ نماز چھڑا رہا ہے اور آمال چھڑا رہا ہے تو کیا ہوگا ظاہر طور سے مال تو مل رہا ہے اس کو مال تو مل رہا ہے لیکن آمال چھوڑ کر یہ نقصان کر رہا ہے اور دوسری طرف شیطان دکھاتا ہے کہ بھائی جب کوئی پریشانی آئے دعا مانگو دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے مولوی صاحب نے کہا تھا سلات الحاجہ پڑھو سلاط الحاجہ پڑھی ایک دو پڑھی دو دو پڑھی تین دو پڑھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اچھا وہ جو واقعات سناتے ہیں اور صحابہ کے تابعین کے بزرگوں کے وہ بڑے لوگ تھے اللہ والے تھے ہم تو گناہگار لوگ ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی یہ شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہم گناہ گار ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے ہر مسلمان ہر مسلمان چاہے جتنے ہی کتنے ہی گرا پڑا ہو ہے مسلمان ایمان والا چاہے کتنے گرہ پڑا ہو چاہے کتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو لیکن اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے توبہ کر لے توبہ کر لے اپنی زندگی درست کر لے اپنا قبلہ درست کر لے جی اپنے زندگی درست کر لے اعمال پر آ جائے تو یقیناً اس کی دعائیں قبول ہوتی یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں اور پھر حدیشی کا مفہوم ہے کہ جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا بس تھوڑی سی کچھ آداب ہیں کچھ تھوڑے سے آداب ہیں کچھ تھوڑی سی احتیاطیں ہیں آدمی ان کو اس کی پابندی کر لیں دعائیں قبول ہیں پھر یہ مسلمان دعا والا بن جاتا ہے ہر مسلمان دعا والا بن سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں جب کوئی مسئلہ آیا دعا مانگی اللہ دعا قبول ماری بیماری آئی دعا مانگی اللہ دعا قبول ماری بیماری دور کر دی کاروبار پریشانی آئی دور کے ساتھ الحاجہ پڑی اللہ سے دعا مانگی اللہ نے کاروبار کی پریشانی دور کر دی <coughs> آسان راستہ ہے لاتا خود ہوں اس سے نہ تم دن میں مانگو رات کو مانگو نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے میں ایک دفعہ دہلی گیا ہوا تھا ہندوستان صبح فجر کے بعد تھوڑا سا باہر نکلا میں ایک عزیز ہے ان کے گیا ہوا تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا چہل قدمی کر لوں ٹہل لوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو پاکستان کا رہنے والا مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا میں نے دیکھا کہ ہندو نہا دھو کے کپڑے بدل کے لنگی اس نے باندھی ہوئی ہے اب وہ فٹ پاتھ پہ جا رہا تھا نیچے سڑک ذرا اونچی تھی دہلی اسٹیشن کے پاس سڑک ذرا اونچی ہے اور باقی جو آبادی ہے یا گھر وھر ہیں مندر ہیں وہ نیچے تو ایک مندر نیچے تھا اس کی رسی یہاں فٹ پاتھ تک بندھی ہوئی تھی تو وہ وہاں کھڑا ہوا اس نے رسی کھینچی وہاں گھنٹیاں بجیں پھر کھڑا رہا میں تو کبھی دیکھی نہیں چیز میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ کیا کر رہا ہے پھر اس نے دوبارہ وہ رسی کھینچی گھنٹی بجائی دو دفعہ یا تین دفعہ گھنٹی بجائی تو پھر مندر سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی پھر وہ کھڑا ہو گیا اپنی ناؤز باللہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے لگا پوجا پاٹ کی پھر آگے چلا گیا میں تو <laughs> پہلی دفعہ دیکھا تھا سمجھا نہیں میں تو میں نے پھر وہاں کے مقامی جو ہمارے رشتے دار تھے عزیز ان سے پوچھا یہ آج میں نے کیا دیکھا یہ ہنسنے لگے کہنے لگے مولوی صاحب وہ جو ہندو تھا نا وہ آیا تھا اس نے گھنٹی بجائی تھی اب پنڈتوں سے کہہ رہا تھا کہ خداؤں کو ناؤز باللہ ناؤز باللہ خداؤں کو جگاؤ تاکہ میں ان کی پوجا پاٹھ کر لوں ایک دفعہ اس نے گھنٹی بجائی پھر دوبارہ بجائی جب دو دفعہ تین دفعہ کے بعد مندر سے گھنٹی بجنے کے بعد آئی تو مطلب یہ تھا پنڈت کی طرف سے اب خدا جاگ گئے ہیں تم ان کی پوجا پاٹ کر ناؤز باللہ اللہ رب العزت لا تاخذہ سنت ولا نوم نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ ان کو نیند آتی ہے دن میں مانگیے رات کو مانگیے آدھی رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی اٹھ گئے وضو کیا نفل پڑھنے شروع کر دیے اس سے مانگنا شروع کر دیے آپ کی سنے گا آدھی رات کو بھی سنے گا ہم مانگنے والے تو بنے ہم مانگتے نہیں جو دعا کی چیزیں ہیں جو دعا کے آداب ہیں ان کو ہم پورا نہیں کرتے دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشاعت سماتی ہیں فضائل تبلیغ میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت کرے پہ تشریف لائے میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کے محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی ہماری اماں جان محترمہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھیں غضب کا حافظہ تھا ان کا بہت ذہین تھی حضور کے نکاح میں کم عمری میں آ گئی تھیں کم عمری میں ویسے بھی آدمی کا حافظہ ذہن اچھا ہوتا ہے تو حضور کی حدیثوں کو خوب یاد کرنے والی حضور سے خوب سوال کرنے والی اسی لیے حضور کو ان سے علماء یہی فرماتے ہیں اسی لیے حضور کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی آپ کی زوجہ محترمہ تھیں اور ازواج سے زیادہ آپ کو ان سے محبت تھی اس لیے کہ جس مقصد کو جس دین کو لے کر آپ تشریف لائے تھے اس میں یہ آپ کی بہت زیادہ معینہ مددگار تھی آپ سے پوچھتی تھی آپ سے پوچھتی تھی سوالات کرتی تھی اور اپنے بیٹوں امت تک پہنچانے کے لیے آپ سے سیکھتی تھی ایک مرتبہ ایک صحابی آئے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے فرمایا عائشہ سے مردوں میں سے کہا اس اس کے کے باپ باپ سے سے تو فرماتی کہ میں دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ حجرا مسجد نبی کے ساتھ جیسے جہاں روزہ اقدس ہے مسجد نبی میں روزہ اقدس ہے وہی آپ کا حجرہ تھا دیوار کے ساتھ لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی کیا ارشاد فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں تشریف فرما ہوئے لوگ جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لوگو اللہ جل جلال کا ارشاد یعنی یہ حدیث قدسی ہے جس ارشاد کو حضور یہ فرمایا کہ اللہ جل جلال کا ارشاد ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے مایا اللہ جل جلال کو ارشاد ہے کہ تم بالمعروف اور نہیں المنکر کرتے رہو دعوت والا کام اس کو کرتے رہو المعروف اور نہیں لوگوں کو اچھی بات بتا کر ان کو اچھی بات کی طرف لاتے رہو اور برے کاموں سے برے کاموں کی برائی بیان کر کے ان کو اس سے بچاتے رہو مبادہ یعنی اگر تم نے ایسا کام نہ کیا یہ کام نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں اللہ شاہ تمہارے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں اور تم مجھ سے اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں کتنی واضح اور صاف حدیث ہے دعوت والا کام کرو گے تمہارا سوال پورا کروں گا تمہاری دعا قبول کروں گا دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کروں گا اور دعوت والا کام نہ کیا اس سے پیچھے رہ گئے اس میں سستی دکھائی اس میں کمزور ہو گئے تو پھر تمہارے سوال پورا نہ کروں گا تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد نہ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے ہر فرد کو اللہ رب العزت نے جو یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے اور ذمہ دار بنایا ہے اس کو اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں آج ہمارے گھر کے تقاضے بال بچوں کے تقاضے کاروبار کے تقاضے ہماری اپنی ذات کے تقاضے یہ ہماری رکاوٹ بن جاتے ہیں یہ ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ پاک کے راستے میں نکلنے سے دعوت والا کام کرنے سے حالانکہ اب کیا ہوا اس کام کو ہم نے نہیں کیا تو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہمارا سوال پورا نہیں ہو رہا تو کیا ہوا اب مسائل کا اور پریشانیوں کا مصیبتوں کا امبار لگ رہا ہے مصیبتیں ایک مصیبت ختم نہیں ہو نہیں پاتی دوسری آ جاتی ہے ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی آ جاتی ہے آدمی اسی میں چلتا رہتا ہے مصیبتوں میں پھنسا رہتا ہے پریشانیوں میں گھیرا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو میرے بھائی دوست بزرگوں آج امت نے یہ دعوت والا کام چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری اس امت کے ذمہ لگایا تھا نقصان کس کا کیا اللہ رب العزت کا تو کوئی نقصان نہیں کیا اپنا نقصان کیا اپنا نقصان کیا دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو گئے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہمارے سوال پورے نہیں ہو رہے اور دوسری جگہ آتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد گے اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہارے قدموں کو جمع دیں اب کیا تیسری چیز کیا ہماری اللہ کی مدد سے ہم محروم ہو گئے کتنے نقصان کر لیے ہم نے نظر کیا آ رہا ہے شیطان کیا دکھا رہا ہے اللہ کے راستے میں نکلے گا تیری کاروبار ٹھپ ہو جائے گا کون تیرے کاروبار کو دیکھے گا تو اکیلا ہے ہاں نکلے وہ لوگ جن کے ماشاء اللہ تین چار بیٹے ہوں کام سنبھالا ہوا کاروبار کر رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اکیلا ہے پیچھے تیری بیوی ہے چار بچے ہیں کیا ہوگا تو بھوکے مریں گے یہ سب شیطان کا یعیدکم یہ و امرکم بالفحشاء شیطان تم کو فقر سے رہتا حالانکہ اگر یہ اول تو ایسے عام طور سے صورت بنتی نہیں کہ آدمی دکان بند کر کے جائے کوئی نہ کوئی انتظام ہو جاتا ہے اللہ انتظام کر دیتے ہیں کاروبار بھی چلتا رہتا ہے یا وقت بھی لگاتا رہتا ہے لیکن اگر یہ اللہ کے توقل پہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے توقل پہ اللہ کے بھروسے پر اگر چلا بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے روزی عطا فرمائیں گے اور اس کے کاروبار میں اللہ برکت فرمائیں گے اس کی دعاؤں کو قبول فمائیں گے کہاں ہم چلے گئے مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان زندگی دی ہے برکت والی زندگی دی ہے دعاؤں والی زندگی دی ہے مسلمان تو اپنی دنیا کے اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اصل بھروسہ اور اعتماد اور توقع اللہ پہ ہوتا ہے یہ نماز پڑھ کر دعا مانگ کے اپنی ضرورت اللہ سے پوری کراتا ہے دکان تو کر رہا ہے لیکن بھائیوں دکان سے تو روزی نہیں ملتی کارخانہ چلا رہا ہے لیکن کارخانے سے تو روزی نہیں ملتی یہ تو آنکھ کا دھوکہ ہے وہ رازق روزی دینے والے جتنی روزی دکان میں اتاریں گے اتنی روزی ملے گی اور جس دن روزی نہیں اتاری اس دن کچھ بھی نہیں ملے گا تو فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں کارخانے سے روزی نہیں مل رہی زمین زمیندار کو کسان کو زمین سے روزی نہیں مل رہی روزی تو وہاں سے آ رہی ہے وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے اور یہ بات آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ بات حق ہے سچ ہے جیسے کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو بولتے ہو وہ سچی بات حق بات ہے ایسی اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کی قسم کھا کے شاط مارے ہیں کہ تمہاری روزی آسمان ہو تو رزاق تو وہ ہے رزاق تو وہ ہے روزی اللہ نے اتارنی ہے بے شک ہم نے سبب اختیار کرنا ہے لیکن روزی اس نے دینی جب اس کی رضا والے اعمال میں لگیں گے اس کے دین پر چلیں گے اور دین کی محنت کریں گے دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنا اصل کام بنا کے کریں گے اللہ رب العزت ہماری تھوڑی روزی برکت نہ فمائیں گے ہماری ضرورتوں کو قبول فمائیں گے ہماری دعاؤں کو قبول فمائیں گے اور ہماری مدد فرمائیں گے ہماری مدد فرمائیں گے بیسیوں نہیں پچاسیوں نہیں سینکڑوں واقعات تاریخ تو اٹھا کر دیکھیے سیرت تو اٹھا کر دیکھیے کتنے واقعات کتنے واقعات لیکن بات وہی ہے دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ ہم کو الٹی پٹی پڑھاتا ہے دوسرا غلط راستہ دکھاتا ہے اللہ سے دور کرتا ہے جنت سے دور کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے اور جہنم کی دوزخ کے قریب کرتا ہے جی دوزخ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے ایک راستہ یہ ہے ایک راستہ یہ ہے زندگی گزارنے کا ایک راستہ یہ ہے ایک راستہ یہ ہے کس پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ایک شیطان فرشتہ سیدھے راستے کی طرح رہبری کرتا ہے اس پہ چل اس میں تری کامیابی اس پہ چل نماز پڑھ اللہ کا ذکر کر قرآن پاک کی تلاوت کر لوگوں پہ انسانوں پہ محنت کر ان کو دعوت دے ان کو اللہ کی راہ میں نکال تو کامیاب ہوگا شیطان کہتا ہے مشکل مشکل مشکل مشکل یہ مشکل یہ مشکل یہ دکان میں جا کے بیٹھ تری ماس لال میں داخل ہے تجھے پیسے کی ضرورت ہے تجھے یہ ضرورت تجھے وہ ضرورت تو کہاں نکل سکتا ہے تو کہاں جا سکتا ہے اب دکان میں کاروبار میں ایسا کولو کے بیل کی طرح پھنسا ہوا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ہے دن ہوتا رات ہوتی ہے حتیٰ اسی میں اس کی موت کا ہے اب حسرت کرتا ہے افسوس کرتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کیا ایسے خالی ہاتھ جا رہا ہوں میں تو کیا ہوگا حسرت کرتا ہے افسوس کرتا ہے یہ بھی جس کو احساس ہو جائے ورنہ بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ اس وقت بھی احساس نہیں ہوتا کہتے ہائے اتنا سب کچھ کمایا تھا چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر بھی اسی غم ہوتا ہے دیکھیے ہمیں ایسے امال دیے ہیں ایسی دعائیں بتائی ہیں امال دیے ہیں دعائیں بتائی ہیں آسان حسب اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو رب العظیم بہت بڑی دعا رہی چھوٹی سی قرآن پاک کی سوئے توبہ کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے فرمایا کہ جو آدمی سات دفعہ صبح کو پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے ضامین ہو جاتے ہیں شام کو پڑھ لے تو صبح تک اور یہاں تک فرمایا سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے پڑھے صحیح اب بتائیے کتنا آسان ہو گیا سچے دل سے پڑھے ہم تو بہت کمزور ہیں ہمارا دھیان یہ وہ وہ آداب مایا سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے پڑھے صحیح اللہ اس کی ضرورتوں کے ضامن ہو جاتے ہیں کتنا آسان راستہ ہے صرف سات دفعہ پھر اسی طرح مشکا شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی آخری تین صورتیں سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس تین دفعہ پڑھ لے سورہ اخلاص پڑھی سورہ فلق پڑھی سورہ ناس قل اللہ احد قل اعوذ رب رب آخری تین صورتیں پھر تین دفعہ پھر تین دفعہ تین دفعہ پڑھ لے روایت میں آتا ہے تکفی کا کل شعیع تیرہ ان تین صورتوں کو پڑھنا ہر چیز سے کافی ہو جائے گا اور دوسری بات کہتا ہے یکفی کا من کل رشئی یہ تین صورتیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا مسلمان تو عمل کر کے اللہ سے لینے والا تھا کہاں چلے گئے ہم کہاں ہم ظاہر کے مشاہدے میں اور ظاہر کو دیکھ کر اور شیطان کے بہکائے میں آ کر ہم کس دوسرے رخ پہ چلے گئے مسلمان تو ایمان والا اللہ پہ توکل والا اللہ پہ اعتماد والا اللہ کے دین پر چلنے والا اور اللہ کے دین کو دین کو اور دین کی محنت کو لے کے دنیا کونے کونے پھرنے والا جی ہاں اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین کی محنت کو لے کے دنیا کونے کونے پھرنے والا اور, اس کی ضرورتوں کا اللہ غیب سے الزام فرما رہے ہیں ضرورتوں کا اللہ غیب سے انتظام فرما رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ علیہ ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا خدمت میں حاضر ہوا تو حضور تشریف فرما تھے دو صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے تو حضور ہم تین ہو گئے میں پہنچا میں نے سلام پیش کیا میں ہی بیٹھ گیا ہم تین صحابہ ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں سات دانے کھجور کے تھے صحابہ کتنے تھے بھائی فرما دیجیے دیکھیے آپ جواب نہیں دیں گے نا تو مجھے ہوگا پتہ نہیں سمجھ نہیں رہے یا تھوڑا سا غفلت آ گئی نیند تو نہیں آ رہی نا انشاءاللہ کیوں جی نیند تو نہیں آ رہی نا آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے سن تو رہے نا الحمدللہ کتنے صحابہ تھے جی ابھی جواب نہیں آیا عرضی میں کر رہا ہوں کہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے حضور کی خدمت میں حضور کے پاس دو صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے پہنچے سلام پیش کیا بیٹھ گئے کتنے صحابہ ہو گئے جی اب کچھ جواب آ گیا اور نہ ایک بھی جواب نہیں آ رہا تھا تین صحابہ ہو گئے اور حضور کے سامنے گھومنے والا گھومنے والا حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں سات بس ایک جس میں سات دانے کھجور کے تھے صحابہ تین تھے کھجوریں کتنی تھیں بھائی ذرا فرما دیجئے بھائی تھوڑا سا جواب یعنی سوال کرنے کا مقصد میرا یہ بھی ہوتا ہے کبھی نیند آنے لگتی ہے کبھی آدمی بیٹھا ہوا تو بیان نہیں ہوتا ہے بیان کرنے والے کی طرف دیکھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا جسم یہاں ہے اور فکر پہنچی ہوئی ہوتی ہے سوچتا ہے کہ پانچ بچوں کے سو پانچ بجنے والے ہیں بس یہ بیان ختم ہو تو اس کے بعد میں نے پھر یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور وہاں بھی تو جانا ہے بیٹھا ہوا یہاں ہے بیان کرنے والے کی طرف دیکھ بھی رہا ہے لیکن اس کا دھیان اس کی سوچ کہیں اور پہنچ جاتی دشمن نے حملہ کر دیا تو پوچھنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کوئی خدا نخواستہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف یہ کہ اگر دشمن نے حملہ کر دیا ہے توجہ ادھر ادھر ہو گئی ہے تو آدمی جیسے سوال کرو تو جلدی آدمی واپس آ جاتا ہے متوجہ ہو جاتا ہے تو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک آدھا پوچھ لیتا ہوں میں تو بھائی صحابہ کتنے تھے بھائی تین صحابہ تھے اور کھجوریں کتنی تھی پلیٹ میں بھائی سات خ... اب ذرا جواب آ گیا متوجہ ہو گئے الحمدللہ نہیں میں تو اچھا اچھا گمان رکھتا ہوں پہلے ہی متوجہ تھے لیکن سوچے تھے آگے والے جواب دے دیں گے آگے والے سوچے تھے پیچھے والے جواب دے دیں گے متوجہ تو ہیں الحمدللہ سات دانے کھجور کے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شاخ مایا بسم اللہ پڑھو اللہ کا نام لو اور کھجوریں کھانا شروع کرو فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے بسم اللہ پڑھی اور کھجوریں کھانی شروع کی کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے ہم تینوں کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں حالانکہ پلیٹ پہ صرف سات کھجوریں تھیں اور کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں اور منہ سے گھٹلی نکال کر بائیں ہاتھ کی مٹھی میں رکھتے جا رہے ہیں کھجور اٹھاتے ہیں کھاتے ہیں گھٹلی نکال کے بائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں کھاتے گئے کھاتے گئے جب تینوں کا خوب پیٹ بھر گیا جب تینوں کا خوب پیٹ بھر گیا تو میرے ایک دونوں ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے مٹھی کھولی گھٹلیاں گینی تو ان کے ہاتھ میں پچاس گھٹلیاں تھیں کتنی بھائی پچاس گھٹلیاں دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی گھٹلیاں گینی تو ان کے ہاتھ میں بھی پچاس گھٹلیاں تھیں ان کے ہاتھ میں بھی پچاس گھٹلیاں تھیں حضرت ابو حضرت ہیں کہ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور میں نے اپنے ہاتھ کی گھٹلیاں گنی تو میرے ہاتھ میں چون گھٹنیاں تھیں پچاس اور چار ففٹی فور پچاس اور پچاس سو اور چون ایک سو چون کھجورے ہم تینوں نے کھا لی اور پلیٹ میں سات دانے کھجور کے ویسی رکھے ہوئے تھے یہ ایک سو چون چوجورے کہاں سے آئیں یہ صرف اور صرف اللہ کے غیبی خطاب سے محنت کریں گے کوشش کریں گے اللہ رب العزت غیب سے اطاف شافنا تھوڑی روزیاں برکت دیں گے ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے پریشانیاں دور کر دیں گے اول تو پریشانیاں آئیں گی نہیں بیماری آئے گی نہیں جس پریشانی کی آنے کی وجہ سے جس بیماری کی آنے کی وجہ سے ہمارے سینکڑوں ہزاروں پاؤنڈ سینکڑوں پاؤنڈ ہمارے ختم ہو گئے بیماری نہیں آئے گی وہ اور نہ اسپتال جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ کے یہاں اسپتال میں علاج مفت ہے مقامی لوگوں کے لیے لیکن ٹیسٹ وغیرہ وہ سب مفت ہے چلیے بیماری کی وجہ سے تو نہیں خرچ ہوتے آپ کے لیکن کوئی پریشانی آ گئی اس میں آدمی کا خرچہ ہو رہا ہے گاڑی خراب ہو گئی ورک شاپ میں لے گئے پاؤنڈ لگ رہے ہیں تو وہ جو سارے خرچے ہو رہے ہیں آپ کما رہے ہیں خرچ ہو رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ان سے بچائیں گے جب اللہ کے حکموں پہ چل رہے ہیں دین پہ چل رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو نہیں بھیجیں گے وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی وہ سارے آپ کے خرچے نہیں ہوں گے تھوڑے خرچے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری فرما دیں گے بیماری آئے گی نہیں اگر آئے گی تو تھوڑے سے علاج سے ٹھیک ہو جائے گی پریشانی آئے گی نہیں گاڑی خراب نہیں ہوگی اور خراب ہوگی تو تھوڑے سے خرچ سے اللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے یہ اللہ اپنی قدرت سے کریں گے اللہ اپنے قدرت سے کریں گے یہ راستہ آسان ہے دین والا راستہ آسان ہے پریشانی آئی وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ غیب سے عطا فرما دیں گے پریشانی دور کر دیں گے پریشانی دور کر دیں گے سنا ہی دوں آج کل کی باتیں تو واقعات سنانے سے بزرگ منع کرتے ہیں کراچی کی خاتون کی بات ہے کہ وہ دین سے بہت دور بیزار جیسے بعض مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنے مال کے نشے میں اپنے دولت کے نشے میں نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نہ اللہ کے اصول کے طریقوں کو دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ مختصر ایک دن ان کی ایک سہیلی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں ایک جماعت آئی ہوئی ہے مستورات کی وہاں چلو تھوڑی سی دین کی بات تم بھی سن لو نہیں نہیں میں نہیں جا رہی ایسی کیا باتیں کرنی ہوں گی انہوں نے آخر کی موت یہی باتیں کرنی ہوں گی کیا کرنا ہوں وغیرہ لیکن اس نے اشرار کیا تو خیر اللہ نے ہدایت کا موقع رکھا تھا ان کے لیے چلی گئی وہاں اور گئی اس نیت سے تھیں قلم کاغذ لے کر گئی تھیں کہ مولوی صاحب کی باتوں سے میں نے اعتراضات نکالنے ہیں یہ غلط بات کی انہوں نے یہ غلط بات کی ایسی بات کر رہتے ہیں لوگوں کو بہکاتے ہیں وہ کاغذ پینسل لے کر گئی تھیں اعتراضات تلاش کرنے کے لیے اور وہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے ان کے بیان سن رہی ہیں اور لکھ رہی ہیں ان کے بیان سن رہی دیکھنے والا تو کیا سمجھے گا لیکن وہ لکھ نہیں تھی اعتراض کرنے کے لیے تنقید کرنے کے لیے اتنے میں کہیں ان مولوی صاحب نے یہ بات سنانی شروع کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا تھے ان کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی اور ان کی والدہ دعا مانگتی نہیں مانگتی نہیں مانگتی نہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فما دی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں بینائی واپس آ گئی اور وہ دیکھنے والے ایک دم چونکی ہے کیونکہ ان کا بھی ایک بیٹا ایسا تھا چھوٹا بیٹا جس کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہوئی اسپتال لے گئیں ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو ان کی بینائی ختم ہو رہی ہے ایسی بیماری ان کی آنکھوں میں آ گئی ہے کہ ان کی بیماری بینائی ختم ہو رہی ہے دونوں میاں بیوی ماں باپ پریشان ہو گئے کراچی میں جو ہمارے پاکستان کا شہر کراچی میں بڑا اسپتال ہے آغا خان کا اسپتال بڑا مشہور بڑے اس میں مشینیں نئی نئی مشینیں اور وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں وہاں کے سب سے بڑے ڈاکٹر آنکھوں کے ماہر ان کے پاس لے گئے وہ جو ہے بہت دیر تک آپریشن تھیٹر میں لے گئے معائنہ کرتے رہے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے اور انہیں ہم دونوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی تھی کہ صرف ہم کو تسلی دے رہے ہیں ورنہ یہ بھی مایوس ہو کر آئیں کہ ہمارے بچے کی بینائی ختم ہو جائے گی پریشان ہم دونوں اور وہی ہوا آہستہ آہستہ آہستہ اس کی بینائی ختم ہو گئی اور میرا بچہ اندھا ہو گیا نابینا ہو گیا جب میں نے یہ واقعہ سنا دم میں پریشان ہو گئی اور میں نے واقعے کو بڑی توجہ سے سنا اور اس واقعے کو سننے کے بعد میرے دل پہ ایک چوٹ لگی اور میں نے کہا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ اگر اللہ سے مانگ کر اپنے بیٹے کی بینائی لے سکتی ہیں تو کیا میں ماں اپنے بیٹے کی بینائی لے سکتی میں بھی ایک ماں ہوں میرا بھی بچہ ہے اللہ وہی ہیں کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی اور بس میں نے پھر اپنی زندگی کے بدلنے کا ارادہ کر لیا پھر میں نے توبہ کی اپنی ساری زندگی سے توبہ کی آہستہ آہستہ آمال پہ آنا شروع کیا نماز ذکر تلاوت چھ مہینے میں اللہ کے سامنے روتی رہی چھ مہینے اللہ کے سامنے روتی رہی اور مانگتی رہی اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے تو یہاں بخاری کو بھی نہیں دے سکتا ہے میرے بچوں کو بھی نہیں دے دے مانگتی رہی چھ مہینے کے بعد ایک دن کہتی ہیں رات کو تحجد میں اٹھ کر میں رو رہی تھی پھڑک رہی تھی تو کچھ ایسی مجھے دل میں اطمینان کی سی لہر آئی کہ انشاءاللہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا صبح کو اٹھ کے شوہر کو ناشتہ کرایا دفتر چلے گئے پھر نفل پڑے دعا مانگے تو دل میں اور اطمینان آیا میں نے فون فون اٹھایا اور شوہر سے کہا کہ فون آئیے اب بھائی کیا بات ہے خیریت تو ہے کہ نہیں آپ بس آ جائیں فوراً ہسپتال چلنا ہے ہم نے بھائی نہ ٹائم لیا ڈاکٹر سے نہ کچھ کیا کیسے آپ چھوڑ اس بحث کو آپ فون پہنچے وہ اس سے پہلے وہ پڑھی لکھی تھی شوہر کو فون کرنے سے پہلے ڈاکٹر کا وقت اسپتال سے لے چکی تھی تو کہتے ہیں کہ شوہر آئے پریشان کیا بات ہے بس میں کچھ بات کرنا نہیں چاہتی ہے بچے کو لیجئے اور اسپتال گئی اسپتال چلی گئی ڈاکٹر سے وقت لیا ہوا تھا ان کا نمبر آیا ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں لے گئے آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر پاس آئے اور یوں ہاتھ ملتے ہوئے عجیب بات ہے عجیب بات ہے یہ تو ناممکن سے ممکن ہو گیا ناممکن سے ممکن ہو گیا آپ کے بچے کی بینائی ٹھیک ہو رہی ہے آپ کے بچے کی بینائی ٹھیک ہو رہی ہے چھ مہینے پہلے جو مایوسی کی کیفیت لے کر آپریشن تھیٹر سے نکلے تھے اب وہ چھ مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ناممکن ممکن ہو گیا یہ ہو نہیں سکتا تھا ہم نہیں سمجھ سکتے میری ڈاکٹری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ بچے کی آنکھیں ٹھیک ہو کہتی ہیں کہ وہ دو چار دن میں ہفتے میں اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا اب میرا بچہ دیکھتا ہے اور کھیلتا کودتا ہے سب ٹھیک ہو گیا دیکھیے ایسی بات نہیں ہے قصور میرا ہے میرا آج بھی اللہ رب العزت وہی ہیں اپنی تمام قدرتوں کے ساتھ آج بھی اللہ رب العزت وہی ہیں اپنی تمام قدرتوں کے ساتھ میں بگڑ گیا ہوں میں نے وہ زندگی اپنا جو ہے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے اپنے رب کو اپنے مولا کو اپنے خالق کو ناراض کر دیا اب اس کو ناراض کر کے اس سے مانگتا ہوں تو وہ مجھے عطا فرمائے گا یا اور ناراض ہوگا مجھ کو ناراض کر کے اب میرے پاس لینے آیا ہے جہاں مانگ جس سے مانگتا ہے جس سے تو نے لو لگائی ہوئی ہے جس کا یقین دل میں گھسایا ہوا ہے اسی سے لے جا کر جب اپنے اعمال کو ٹھیک کر کے اپنی زندگی کو درست کر کے اب اللہ سے مانگتا ہے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ یہ مانوس آواز ہے حدیثی میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مصیبت میں اللہ کو راحت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا راحت میں سہولت میں مفہوم حدیث پاک کا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا پھر جب کوئی پریشانی آتی ہے پھر کہتا ہے اللہ اللہ اللہ تو فرشتے کہتے ہیں کیسی نا مانوس آواز ہے اس سے پہلے تو ہم نے آواز سنی نہیں دروازے اس کے لیے بند ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی جو راحت میں اللہ کو یاد کرتا ہے سہولت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اور راحت میں بھی اللہ سے مانگتا ہے اور جب کوئی پریشانی آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے پھر کہتا ہے اللہ اللہ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ مانوس آواز ہے اس کو بھیجو اوپر اس کو جانے دو اوپر جانے دو تو نقصان ہم نے اپنا خود کیا ہے میرے بھائیوں میرے بھائیو نقصان ہم نے اپنا خود کیا ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میں نے کیا کیا نقصان کیا میں اللہ پاک کو کرنے والے اعمال میں لگ رہا ہوں یا راضی کرنے والے اعمال میں بس یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ میں نے خود کرنا ہے یہ فیصلہ میں نے خود کرنا ہے پھر میں عرض کروں گا کہ دین میں کامیابی ہے اور دین بہت آسان دین پر چلنے میں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہی کامیابی ہے اور اس دین بہت آسان ہے لیکن چونکہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ آپ کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کے ہر مسلمان کی ہم فکر کریں ہر مسلمان کے ذمے پوری امت اور پوری امت کے ذمے ہر مسلمان دنیا بھر کے مسلمان جو پہاڑوں میں رہنے والے جنگلات میں رہنے والے سمندروں کے جزیروں میں رہنے والے سب کی فکر کرنا اور سب کے لیے کوشش کرنا اور اللہ سے رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرنا یہ ہم سب کے ذمے ہم سب کے ذمے اور اس سے نقصان نہیں ہوتا دنیا کے کاموں کا کاروبار کا نقصان نہیں ہوتا یہ دل میں یہ بات پختہ طور سے بٹھا لیجئے دین پر چلنے سے نقصان نہیں ہوتا اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے نقصان نہیں ہوتا جی اگر ظاہری کوئی نقصان نظر آ جائے کوئی ہو بھی جائے تو یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی تکلیف بھیج کر نہ معلوم کتنی بڑی تکلیفوں سے اللہ نے بچا لیا نہ معلوم کتنی بڑی تکلیفوں سے اللہ نے بچا لیا ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں غیب میں رکھی ہوئی ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس پہنچ گئے مستجاب الدعا تھے کہ حضرت میری ایک دعا کر دیجئے کہ جو کوئی پریشانی آ رہی ہو میرے پاس مصیبت آنے والی ہو مجھے پہلے پتہ چل جائے حضرت نے فرمایا کہ ایسی دعا مت کروا تیرے لیے اس میں خیر نہیں ہے جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے جو مصیبت آنے والی ہے وہ آ جائے تو اللہ چھپائی ہوئی تھی آگے تو آدمی دیکھتا کہ وہ یہ کیا پریشانی آ گئی کیا تکلیف آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے چیز چھپائی ہوئی ہے اس کے چھپانے میں خیر ہے اس کے چھپنے میں خیر ہے ایسی دعا مت کرا نہیں جی آپ دعا کر بس آپ دعا کر دیجیے پیچھے پڑ گیا دیکھ میں کر رہا ہوں دعا لیکن پھر میں کہتا ہوں تیرے لیے اس میں خیر نہیں یہ دعا مت کرا لی دعا اپنے گھر چلا گیا کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پاس جو پیسے رکھے ہوئے ہیں پاؤنڈز رکھے ہوئے ہیں ان پر کوئی آفت آنے والی ہے اوہ پریشان ہو گیا جلدی سے پیسے نکالے اس کو دیے اس کو دیے کہیں قرض دیا تھا کہ یہ کرنا برابر کر دیا بڑا خوش حضور تو مارے تھے کہ تیرا اس میں فائدہ نہیں ہے خیر نہیں ہے دیکھو کتنا بچ گیا میں سارے پیسے ختم ہو جاتے میرے اب میں دے کے جائے بچ گیا اتنے بڑی مصیبت سے بچ گیا تھوڑے دیر بعد پتا چلا گھر میں جو گائے بندی ہوئی تھی اس پہ مصیبت آنے والی ہے اوہ یہ کیا ہو گیا جلدی سے گائے کی رسی کھولی بازار میں جا کے بیچ دیا جس نے خریدی اسی گھر میں جا کے گائے مر گئی وہ <coughs> دیکھا کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا بڑے دل میں بہت خوش تھوڑے دن کے بعد اس کو پتا چلا کہ اب تیرے اوپر ایک مصیبت آنے والی ہے اب پریشان مال پہ مصیبت آ رہی تھی تو مال ادھر ادھر کر دیا گائے پہ آ رہی تھی تو گائے کو بیچ دیا اب میرے اوپر آ رہی ہے میں کیا کروں پریشان بھاگا بھاگ گیا ان بزرگ کے پاس حست میل دعا کر دی کہ میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا بات یہ ہے جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور معافی مانگ کر توبہ کر کے اس کو معاف نہیں کرا لیتا تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے کوئی چھوٹی تکلیف بھیج دیتے اسی گناہ کو معاف کر دیتے کوئی چھوٹی تکلیف بھیج کے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے وہ اللہ نے تھوڑی سی تکلیف بھیج دی چلو آخت کے سزا سے بچ جائے تو تجھ پر ایک تیرے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی تکلیف بھیجے تھے کہ انسان کی اپنی جان سب سے اونچی پھر اس سے کم جانور پھر اس سے کم مال مال تو آنے جانے والی چیز ہے کبھی کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا خرچ ہو گیا آ گیا آنے جانے والی چیز ہے تو چھوٹی مصیبت تھی مال پر مصیبت آنا اللہ تیرے گناہ کی وجہ سے مال پر مصیبت لا رہے تھے تو اس کو تجھ کو پتہ چل گیا تو نے مال ادھر ادھر کر دیا گناہ ویسے رہا اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو مال تو اسی ادھر ادھر کر دیا گناہ اس کا باقی ہے اب اس سے بڑی مصیبت لانے لگی اللہ پاک گائے پر جانور پر تجھ کو پتہ چل گیا تو نے وہ بھی ادھر ادھر کر دی اب جب گناہ تیرا باقی رہا چھوٹی مصیبت تو نے آنے نہیں دی اس سے بڑی مصیبت آنے نہیں دی تو اللہ تعالیٰ بڑی اس سے بڑی مصیبت بھیج رہے تیری جان پر اب تو نہیں بچ سکتا وہ مصیبت اس پہ آ کر رہے گی تو جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے اور جس جو تکلیف انسان پہ آتی ہے بندے پہ مسلمان پہ آتی ہے ہمیں کیا پتا چھوٹی سی تکلیف آئی ہے اللہ نے کتنی بڑی تکلیف سے بچا لیا ہم کو اپنے جان پر تکلیف نہیں آئی مال پر آئی ہے مال تو آنے جانے والی چیز ہے نقصان ہوگی اللہ اور دے دیں گے اور یہ ہوتا ہے کہ جو اگر مال پر نقصان آ گیا اب بندہ صبر کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے میرے گناہ کی وجہ سے آئی کوئی مصیبت اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کا بدلہ تا فرما دیتے عرض یہ ہے کہ میرے بھائی دوست بزرگوں اب ہم نے جو اپنے غلط زندگی گزاری اب تک جتنا ہماری زندگی گزر گئی غلط گزاری صحیح رخ سے ہم ہٹے رہے نہ ہم نے دین پر چلنے کا اہتمام کیا نہ ہم نے علماء سے پوچھ پوچھ کر سنت والی زندگی کو معلوم کیا اور اس پر اپنے آپ کو نہیں لائے اور اسی طرح سب سے بڑی چیز جو ہے کہ دین کی دین کی محنت اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا اپنا اصل کام نہ بنایا جس کی وجہ سے ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو گئے اللہ کے یہاں سے سوال پورا ہونے سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مدد سے ہم محروم ہو گئے میرے بھائی دوستوں کو بزرگوں پچھلے پر ہم توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اے اللہ جتنے ہم نے غلطیاں کی جتنے ہم نے کوتاہیاں کی اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی غلطی تو یہ کی کہ جو کام ہمارے ذمے آپ نے لگایا تھا دعوت اللہ پوری امت کو ہدایت پوری امت کے لیے فکر مند ہونا اس ان پہ محنت کرنا ایک ایک مسلمان پہ محنت کرنا اس کام کو ہم نے نہیں کیا اے اللہ یہ ہمارا بڑا گناہ معاف کر دیجیے علماء فاتح یہ بڑا گناہ ہے اس لیے کہ اس مبارک محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں سے دین نکلتا گیا نکلتا گیا نکلتا گیا یہ دین ایک دن میں نہیں نکلا مسلمانوں کی زندگیوں سے یہ اللہ کے احکامات اور یہ دین ایک دن میں نہیں نکلا جب محنت امت میں سے نکل گئی تو یہ دین آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ امت میں سے نکل گیا اللہ کا شکر ہے اللہ کا پھر شکر ہے پھر شکر ہے کہ اللہ العزت نے اس کام کو چالو کر دیا اور الحمد بہت سے ہمارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ رخ پہ ڈال دیا اور ان کو یہ سمجھ آنے لگی کہ ہم غلط راستے پر تھے ہم غلط رخ پر تھے صحیح رخ یہ ہے تو میرے بھائی دوست بزرگوں پچھلے بار تم اللہ پاک سے معافی مانگے اور حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پر ذمہ داری ہے اس کا ہم عہد کر لیں اور اس کو ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اب مرتے دم تک کب تک بھائی ذرا فرما دیجیے کب تک بھائی آ رہی ہے آواز بہت تھوڑی آ رہی ہے ذرا فرما دیجیے ایک دفعہ کب تک بھائی مرتے دم تک موت تک اس کام کو ہم نے کرنا ہے اور زندگی کا مقصد بنا کے کرنا ہے اس کام کو ہم نے اپنا اوڑنا بچھونا جینا مرنا اس کام کے ساتھ کرنا پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ رب العزت کیسے آپ کی مدد فرماتے ہیں یہ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا حضرت ابو ریرہ کا کہ سات کھجورے تھیں اور ایک سو چون کھجورے خالی سات موجود ہیں معمولی سا یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے <coughs> عطا فرمائیں گے اور عطا فرماتے رہیں گے مقصود تو ہے اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کا دروازہ کھول دیں گے اللہ کا شکر ہے ساتھیوں کی محنتوں قربانیوں سے افراد کی ہدایت کا دروازہ کھل گیا وہاں دو مسلمان ہو گئے وہاں ایک مسلمان ہو گئے وہاں دین چلنے والے بن گئے غلط زندگی سے توبہ کر لی افراد کے واقعات کو سننے میں آتے ہیں کاؤزاری میں سننے میں آتے ہیں لیکن اب ضرور اس بات کی ہے اپنی قربانیوں کو بڑھائیں اپنی محنتوں کو بڑھائیں اپنی قربانیوں کو بڑھائیں اور فیصلے کریں فیصلے کریں اور نکلے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں پھر دیکھیے اللہ رب العزت قبول فما کر امت کی عمومی ہدایت کا فیصلہ فن لیں پھر آپ خبریں سنیں گے آج فلاں ملک مسلمان ہو گیا آج فلاں ملک کا فلاں شہر مسلمان ہو گیا فلاں قبیلہ مسلمان ہو گیا فلاں جو بڑا خاندان تھا وہ سارا کا سارا اسلام میں داخل ہو گیا پھر یہ خوشخبری آپ سنیں گے انشاءاللہ اور وہ دن دور نہیں ہے اور یہ لوگ جو یہ محنت کرنے والے جن کو اللہ استعمال فمائیں گے قبول فمائیں گے یہ بڑے خوش نصیب اور بڑے سعادت مند اللہ کے بڑے خوش نصیب اللہ کے بہت مقبول کہ ان کو اللہ نے ذریعہ بنایا امت کی ہدایت بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مزید لمبی نہیں کر رہا آپ ادا سے درخواست ہے اس کا عزم کرتے ہوئے اور ارشاد فرمائیں کون کون سے بھائی اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہیں جب موت تک کے فیصلے کر لیے کہ موت تک اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا کرنا ہے تو اب میرے بھائیوں چار مہینے اور چالیس دن تو کوئی بڑی چیز نہیں معمولی چیز ہے جی ہاں ہم تو ساری زندگی اس کام میں لگانی ہے اپنی دنیا کی ضرورتوں کو ہم نے پورا کرنا ہے لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے مقصد تو یہ محنت دعوت والا کام والا مقصد ہے وہ تو ضرورتیں ہیں ضرورتیں ضرورت کے وقت ضرورت کے وقت جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو اس میں لگے آدمی باقی سارا وقت اللہ کے بندوں پر محنت کرنے میں دعوت کام کرنے میں دیکھیے کہنے کی بات نہیں ایسا بھی ہوا جب دعوت کو مقصد بنا لیا اللہ نے ایسی برکت دی دکان کھولنے سے پہلے گاہک باہر کھڑے گئے حالانکہ دائیں بائیں اور دکانیں بھی ہیں وہی سامان وہاں مل رہا ہے وہاں نہیں جا رہا یہاں سے لیں گے اور دکان بند کرتے ہوئے مشکل سے بھئی ہمارا چار بجے وقت ہے ہم نے نے مسجد میں جانا ہے اب دیکھو بہت دور سے آیا ہوں بہت دور سے آیا ہوں مجھے تو سامان دے دو یہ اللہ برکت دے رہے ہیں کھولنے سے پہلے گاہک باہر کھڑے ہوئے اور بند کرتے کرتے لوگوں کو بڑی خوش آمدے کر کے روک رہے ہیں یہ اللہ برکت دے رہے ہیں اور یہ تو معمولی سی چیز ہے یہ مقصود نہیں ہے مقصود تو اللہ کی رضا ہے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے ہر انسان ہر مسلمان ایمان والا تکلیفوں سے بچ جائے پریشانیوں سے بچ جائے صحیح زندگی پر آ جائے فرمائیں جی ماشاء اللہ کون کون سے بھائی تیار ہیں زندگی تھوڑی سی ہے اس کو اللہ کے اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں اللہ ہمیں یہاں بھی کامیاب مائیں گے اور جو آنے والی زندگی اللہ وہاں بھی کامیاب مائیں گے فرمائے جی شاہ اللہ